اپنے نفس کو قائم کرے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ امور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہیں ان سے اپنے نفس کو بڑی سختی سے روکے اس عمل کو علماء نے اصطلاحی طور پر مجاہدہ کا نام دیا ہے مجاہدہ کا معنی یہ ہے کہ نیک اعمال کی رغبت ہو اس میں شدت حرص ہو نیک اعمال کا اہتمام ہو اور نیک اعمال پر مساورت ہو مسابرت کا معنی یہ ہے کہ نیک اعمال کے سلسلے میں اگر تکلیفیں آتی ہیں تو انہیں برداشت کریں اور تکلیفوں کی پرواہ نہ کریں مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں تو مشقتیں برداشت کر لیں کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہے اور جنت کے حصول کے لیے اللہ پاک کا فرمان ہے أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء فزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے تم ذرا سوچو غور کرو کہ تم نے اب تک جنت کے لیے کیا کیا ہے نہیں اس وقت تک تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تمہارے اندر سابقہ قوموں کی مثال نہ آ جائے اور ان کے کردار کو تم نہ اپنا لو ان کی مثال کیا تھی مست عمل اصاؤ اساغبدر ان کو اللہ کے دین کی راہ میں بڑی سختیاں جھیلنی پڑی بڑے فاقے برداشت کرنے پڑے انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی بزلزل انہیں جھنجھوڑا گیا اس قدر ستائے گئے اس قدر مبتلائے فتن کیے گئے کہ رسول جیسی صابر شخصیت بھی کہہ اٹھی متانا سر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی فرمایا کہ اللہ ان نصر اللہ قریب اللہ کی مدد بہت قریب ہے بات یہ ہے کہ تم اطاعت کی راہ پر قائم رہو اور صبر و استقامت کے ساتھ اس عظیم راستے پر موجود رہو تو اللہ رب العزت کی مدد بہت قریب ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اعمال اطاعت میں سختیاں جھیلنا اور تکلیفوں اور شدتوں کی پرواہ نہ کرنا یہ مجاہدہ کی ایک صورت ہے جیسے شدت کی سردی ہو اور پانی بھی ٹھنڈا ہو تو سردی کی پرواہ نہ کرے اور مکمل وضو کرے انسان کا دل مال کی محبت میں بڑا پیش پیش ہے لیکن جب موقع ملے اپنے مال کو اللہ کے دین پر مسلط کر دے اور اپنا مال خرچ کر دے زکوٰۃ کی صورت میں صدقات کی صورت میں حج بظاہر ایک مشکل عبادت ہے اس میں بہت سی شہوات اور خواہشات کو ترک کرنا پڑتا ہے چند دن دو کپڑوں میں گزارنے پڑتے ہیں پھر کبھی بیت اللہ کا طواف ہے کبھی صفا مروہ کی سعی ہے کبھی میدان عرفات کی حاضری ہے میدان منا کی تین راتیں مزدلفہ وقوف عرفہ لیکن ان تکلیفوں کی پرواہ نہ کریں روزہ ایک مستقل فاقے کا نام ہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک لیکن پرواہ نہ کریں یہ مجاہدہ کہ بندہ اپنے نفس کو اعمال اطاعت پر قائم رکھے اس میں غافل نہ ہو بلکہ نیک اعمال کے حرص ہو اور بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کی کوشش کریں صحابہ کرام تو ہر عمل میں افضل راستہ معلوم کرتے تھے مسند احمد کی حدیث ہے امر ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پانچ سوال کی ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں رخصت کا راستہ ملے گنجائش نظر آئے کم سے کم عمل کا موقع بنے ان کے سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اسلام کیا ہے نمبر دو سب سے افضل ایمان کیا ہے نمبر تین سب سے افضل نماز کیا ہے نمبر چار سب سے افضل صدقہ کیا ہے نمبر پانچ سب سے افضل جہاد کیا ہے اور نمبر چھ سب سے افضل ہجرت چھ سوال کی یعنی ہر چیز میں افضل کی تلاش ہر چیز میں بہترین راستے کی تلاش اور طلب نبی علیہ السلام کے پاس آتے دور دراز کا سفر کر کے جیسے وہ ایک نوبارت جس کی مسلم احمد میں حدیث موجود ہے علیہ السلام مدینے سے کچھ باہر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہیں دیکھا دور سے گرد و غبار ہو رہا ہے جیسے کوئی شخص بڑی تیزی سے بڑے سفر ہو نبی السلام سنا کہ انہ ہو یورید لگتا ہے یہ شخص جو آ رہا ہے یہ ہمارے ہی پاس آ رہا اتنی تیز رفتاری سے اونٹنے کو دوڑانا یہ کسی عرفہ اور آئلہ مقصد کے لیے ہو سکتا ہے وہ قریب آیا اس نے آ کر سلام کیا آپ نے جواب دیا آپ نے پوچھا من عین اقبل تھا تم کہاں سے آ رہے ہو اس نے کہا کہ اقبل تو من اہلی و مالی و اشیرہ تھی میں اپنے اہل و عیال کو اپنے قوم قبیلے کو کنبے کو اپنے مال کو تجارتوں کو سب کو چھوڑ کر آ رہا ہوں پوچھا ائی تو کہاں جانا چاہتے ہو کہا کہ اردو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخصیت سے ملنا چاہتا ہوں جس کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا چہرہ تم تما اٹھا دمک اٹھا خوش ہو گیا کہ میں نے اپنی منزل پا لی اہل و عیال کو چھوڑ کر تجارتوں کو چھوڑ کر جس مقصد سے نکلا تھا وہ سامنے موجود ہے اب اس نے بتایا کہ میں نجد کی سرزمین سے آ رہا ہوں یعنی مدینہ منورہ سے ایک ہزار کلو میٹر کا فاصلہ تقریباً یہ اونٹنی پر طے کر کے آیا اور کہا کہ میرا آمد کثرت یہ مقصد ہے کہ اخبرنی بے عمل اندا عمل تو دخل تو وہ کون سا عمل ہے جس عمل کے کرنے سے مجھے جنت مل جائے گی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیسے بچ سکتا ہوں اور جنت کو کیسے پا سکتا ہوں بس یہ میرا سوال ہے اس کا جواب صرف آپ ہی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے جو پانچوں ارکان ہیں ان کی تعلیم دی کہ اللہ کی توحید کی گواہی میری رسالت کی گواہی پھر نماز قائم کرنا زکوٰۃ روزے ان کی تعلیم دی فرمایا کہ یہ وہ اعمال ہیں جن پر جنت کا داخلہ قائم ہے وہ جلدی میں تھا راستہ معلوم کر لیا جنت کا پروگرام سمجھ لیا اب اس نے کہا کہ میں واپس جاتا ہوں اپنی قوم کے پاس مجھے اپنی قوم کی ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے میں نے قوم کو بتانا ہے کہ اللہ کے سچے پیغمبر سے مل کر آ اور جنت کا پروگرام لے کر آ یہ سب مجاہدہ اللہ کے دین کو سمجھنا دین کا فہم دین کا تعلم وہ اتفاق ایسا ہوا کہ اس کی اونٹنی کا پاؤں ایک سوراخ میں داخل ہو گیا جس سے اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ شخص اپنی گردن کے بل گرا اور وہیں شہید ہو رسول اللہ سے فرمایا کہ نہیں ابھی رجو اس آدمی کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ صحابہ جلدی سے اٹھا کر لائے وہ اپنا دم توڑ چکا تھا آپ نے بڑی شفقت اور محبت سے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا پیچھے ہٹا لیا فرمایا جانتے ہو میں اپنا چہرہ پیچھے کیوں ہٹایا انیس الملائی کا یہ دوسو نفیفی ہے من سمار جنت جب میں نے چہرہ قریب کیا میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا اس کے منہ میں جنت کے پھل رہے تھے جنت کے میوے اسے کھلا رہے تھے فارس تو انہو گانا جایا جس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ بھوکا تھا اسے کھانے پینے کی ہوش نہیں تھی بس ایک ہی طلب تھی کہ سرور کائنات کو جلدی سے مل لوں اور یہ پوچھ لوں کہ جہنم سے بچاؤ کیسے ممکن کیونکہ جہنم کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے اور جنت کو پا لینا کیسے ممکن بس اس دھن کو ذہن میں رکھ کر ماہ میں سفر تھا نہ کھانے کی ہوش نہ پینے کی ہوش اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا بڑا قدردان دان ہوتا ہے چنانچہ جو ہی دم نکلا جنت کے میوے پہنچ گئے جنت کی زیافتیں پہنچ گئی جنت کے مہمان نوابیاں پہنچ گئی اور پھر نبی اسلام اس کو دفن کر رہے ہیں اس پر مٹی ڈال رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں کہ آمیرا میرا ہم اجرا کثیرہ اس کو عمل کا موقع نہیں ملا لیکن اجر بہت کما گیا ثواب بہت کما گیا تو اس طرح اگر ہماری بھی طلب بن جائے اللہ کے دین کے لیے فکر ہو اور نیکی کے راستے کی اس طرح طلب ہو تو یقیناً یہ راستہ بڑا عظیم شان راستہ ہے بندہ اللہ رب العزت کی ہدایت میں اپنے آپ کو مشقتیں برداشت کرنے کا عادی بنا لے سردی ہے کوئی پرواہ نہیں ٹھنڈے پانی سے کرنا ہے بڑے شوق و ذوق سے کوئی ذہن پر سکل اور بوجھ نہیں ہے نبی رسلام کی حدیث ہے اللہ یرف اللہ بہن دراجات اللہ یرف اللہ بھی خطا یرف دراجات تمہیں بتاؤں اللہ رب العزت گناہ کیسے معاف کرتا اور دراجات کیسے بلند فرماتے پھر آپ نے کیا فرمایا اس باہر بزور بکار کہ تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرنا وہ تکلیف یہی ہے بعض جگہوں پر شدت کی سردی ہوتی اور پانی ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن پرواہ نہ کرے کچھ علاقے گرم ہوتے ان علاقوں میں جو پانی کے نل ہیں وہ آگ پر سارے ہوتے لیکن بندہ پرواہ نہ کرے اور مکمل وضو کرے یہ مجاہدہ روبے رکھے صرف فردی نہیں بلکہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرے خاص طور پہ یہ سردیوں کا موسم جس کے بارے میں رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے اشتا اور ربی المومن کہ موسم سرما ہمارا موسم بہار لوگوں کا موسم بہار وہ ہوگا جس میں زمین شاداب ہو جاتی ہے اور پھل پک جاتے ہیں اور زمین پر پھولوں کی چادر تن جاتی ہے لوگ اسے موسم بہار کہتے ہیں فرمایا کہ ایک مومن کا موسم ہے بہار سردی کا موسم ہے جس کی آپ نے توجہ فرمائی کہ نہار ہو فسام بطال مطالعہ لہو فقام یہ موسم بہار اس لیے ہے کہ سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں بندہ روزہ رکھ سکتا ہے بغیر کسی تکلیف کے اور سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی بندہ اپنی نیند پوری کر کے تحجد بھی پڑھ سکتا ہے بغیر کسی مشقت کے تو بندہ اگر اس موسم سرما کو اس طرح گزارے کہ قیام اور سیام کا اہتمام کر لے تو اس کا عادی بن جائے گا یہ ایک ٹریننگ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ الباردہ سردیوں کا روزہ غنیمت باردہ ہے سردیوں کا روزہ غنیمت باردہ ہے مال غنیمت جو دشمن سے چھینا جائے حاصل کیا جائے ایک وہ مال ہے جو لڑکے حاصل کیا جائے ان کو مارا جائے خود زخمی ہوا جائے اور ایک ہے دشمن ہماری دہشت سے اپنے سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جائے یہ غنیمت باردہ ہے ٹھنڈی غنیمت سردیوں کا روزہ غنیمت باردہ ہے جو بغیر کسی تکلیف کے مکمل ہو سکتا ہے میرے بھائی نبی اسلام کا فرمان اللہ اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے اس مہنگے سودے کے لیے اگر یہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں جسے مجاہدہ کہتے ہیں تو یہ کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کیونکہ یہ راستہ کامیابی کا راستہ ربیہ بن کار سے آپ نے کیا فرمایا رویہ بن کار سے فرمایا سل تو اچھا، حدیث طویل ہے رویہ تم سوال کر تمہیں عطا کیا جائے گا مانگو کیا مانگتے جو مانگو گے تمہیں عطا ہو رویہ نے کیا مانگا اسلو کا مراف ہو پتا کہ پھر جنت رسول اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے جنت بھی مل جائے اور آپ کا پڑوس مل جائے آپ کا ساتھ مل جائے آپ کی معیت مل جائے اور آپ کی مرافقت مل جائے تو رسول اللہ صاحب نے کیا فرمایا نفسے کا کثرت سجود اگر یہ مقام چاہیے تو پھر کثرت سے سجدے کرو یعنی نفل پڑھو کثرت سے کثرت سے نفل پڑھو تمہیں یہ مقام مل جائے گا لیکن کثرت کی ایک حد ہے اور وہ حد یہ ہے کہ وہ کثرت اللہ کے پیغمبر کی سنت کے دائرے میں یار کوئی کوئی شخص کثرت سے یہ مراد نہ لے کہ پھر تو بیس رکعت تراوی پڑھو پڑو اس میں کثرت نہیں یہ کثرت قلت سے برتر بدتر کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کے خلاف یہ بدر کثرت محمول ہوتی ہے اللہ کے پیغمبر کی یعنی تکلیف برداشت کرنے کا راستہ اور مشقتوں کا راستہ سنت سے خارج نہ ہو صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم اپنے سفر حج میں ہے ایک جگہ بھیڑ دیکھی پوچھا یہ کیا اشتہان ہے لوگ کس چیز پر جمع ہیں بتایا گیا کہ ایک شخص بے ہوش ہو کر گر گیا پوچھا یہ کیوں بے ہوش ہو گیا بتایا گیا کہ یہ جب گھر سے نکلا تو اس نے خود اپنے لیے چار عزم کر لیے چار ارادے کر لیے یہ سوچ کر کہ یہ سفر حج ہے نبی اسلام قائد ہیں ساتھ ہیں مومن کو تو پاؤں میں کانٹا چھپ کے گناہ مارک ہوتے ہیں تو اس سفر حج میں جس قدر تکلیف برداشت کروں گا اتنا فائدہ ادا ہوگا ثواب ملے گا اجر ملے گا یہ ثواب اور اجر کے حریث تھے چنانچہ چار عزم کر لیے کہ جب تک یہ سفر قائم ہے کھانا نہیں کھاؤں گا پانی نہیں پیوں گا اور سائے تلے نہیں بیٹھوں گا سواری اگر ساتھ ہے لیکن سواری پر سوار نہیں ہوں گا بلکہ پیدل چلوں گا تاکہ یہ پیدل چلنے کی تھکاوٹ دھوپ میں بیٹھنے کی تکلیف کھانا پینا چھوڑنے کی مشقت یہ سب برداشت کروں اور ثواب زیادہ مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اسے شاباش نہیں دی کہ بڑا یہ حریث ہے اور بڑا نیکیوں کا راغب ہے فرمایا کہ ان اللہ انت نفسہ اسے بتاؤ کہ جس تکلیف میں تم نے اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے اللہ ناراض ہے اللہ کا دین سے بڑی ہے اس مشقت سے اللہ کے دین کا کوئی تعلق نہیں مروح فل یاقل کل بل یشرف بل یرکب بل یستدل اس کو حکم دو اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کا حج اس کا یہ سفر قابل قبول ہو تو کھانا کھاؤ پانی پیو سائے تلے بیٹھو اور سواری پر سفر کرو یہ مصنوعی تکلیف مشقت ہے اس کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں نبی رضا مسجد میں آئے ایک حبل ممدود دے کی رسی لٹکی ہوئی چھت کے ساتھ رسی بندی ہوئی ہے اور زمین تک آ رہی پوچھا ماں حاضر حبل یہ رسی کیا ہے کیوں لٹکائی گئی بتایا گیا ام المومنین زینب کی رسی ہے انہوں نے باندھ رکھی انہوں نے بندھوائی ہے کیوں وہ رات کو قیام کرتی لمبا قیام کرتی لمبی خیرات کرتی فائدہ فطر تعلقت بھی جب کھڑے کھڑے کچھ تھکاوٹ محسوس کرتی ہے تو رسی کا سہارا لے لیتی تاکہ اس سہارے سے تھکاوٹ دور ہو جائے اس پر بھی آپ نے یہی فرمایا تھا کہ ان ان اللہ بری زینب نے جس تکلیف میں اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے اللہ اس سے بری ہے بلکہ فرمایا کہ کھول لو یہ رسی کو کھول دو اور کھول کر پھینک دو اور زینب سے کہو کہ جب تک رغبت ہے نشاط ہے چستی ہے تب تک وہ قیام کرے نفل پڑے جب تھکاوٹ محسوس کرے اور نیند کا فکر محسوس کرے تو آ کر سو جائے لیٹ جائے یہ تکلیف قابل ادھر نہیں تو شریعت میں مشقت برداشت کرنا تکلیف برداشت کرنا جو کثرت عمل کی ایک حد ہے اور وہ حد یہ ہے کہ وہ مشقت وہ تکلیف اور وہ کثرت تابع ہو محمد الرسود اللہ وسلم کی اس دائرے سے باہر نہ ہو اس دائرے سے خارج نہ ہو تو مجاہدہ غلوب کا نام نہیں ہے مجاہدہ مصنوعی تقوا کے خال کا نام نہیں ہے مجاہدہ رحبانیت کا نام نہیں ہے مجاہدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں عمل صالح کرے اور اس راہ میں اگر تکلیفیں آتی ہیں ان کو برداشت کرے ان صدموں کو برداشت کرے یہ ہے مجاہدہ کا مثبت راستہ کہ ہمارے اطاعت پر اپنے آپ کو آمادہ کرے اور ان اطاعتوں کے راستے میں اگر صدمات آتے ہیں تکلیفیں آتی ہیں انہیں برداشت کرنا ان کو برداشت کرنے کا عادی ہو مسجد اگر دور ہے تو کوشش کرے چل کر جائے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا ایک ایک قدم اللہ کی بارگاہ میں نوٹ ہو رہے اس میں ٹائم لگے گا چلنے کی تھکاوٹ ہوگی لیکن اس کا اجر بے تحاش ہے کیونکہ جو تکلیف ہے مشقت اللہ کے دین کی راہ میں برداشت کی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کی بڑی پذیرائی رائی فرماتے ہیں وہ انسان اللہ کے ہاں بڑا مقرب قرار پاتا ہے امام بخاری نے باب قائم کیا صحیح بخاری نے کتاب چمان سواب البشی فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں پیدل چلنے کا سواب اللہ کی راہ میں پیدل چلنے کا سواب اور اس کے تحت حدیث کیا ہے نبی علیہ السلام کا فرمان مقبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتح النار جن دو قدموں کو اللہ کی راہ میں گرد و غبار چھو لیتی ہے جو دو قدم اللہ کی راہ میں گرد و غبار سے لبریز ہوتے ہیں اٹ جاتے ہیں ان دو قدموں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اللہ کی راہ کا گرد و غبار اور جہنم کی آگ یہ دو متضاد چیزیں ہیں یہ دو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی یہ چلنا اور پھر گرد و غبار کا اڑنا انسان کے قدم گرد و غبار سے بھر جائیں تو ان قدموں کی اتنی پذیرائی رائی ہے فرشتوں کی نگاہیں ان قدموں پر ہوتی جو قدم اٹھتا ہے اس پر فرشتے جنت میں ایک درجہ اونچا کر دیتے پھر وہ قدم زمین پر ٹکتا ہے تو فرشتے اس قدم کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے یہ مجاہد ہے مثبت راستہ کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں بندہ اس طرح صبر اور مساورت کا مظاہرہ کرے ان تکلیفوں کو برداشت کرے مال کی محبت ہے پرواہ نہ کرے صدقات دے اللہ سے ہو ہوگا اگر یہ مشکل کام ہے قرآن بھی کہتا ہے کہ نیک لوگ مال کی محبت کے باوجود اپنا مال خرچ کرتے یہ معاملہ مشکل ہے یہ کام مشکل ہے لیکن وہ اللہ اس کے اللہ کی رضا کے مقابلے میں اس مشکل کو برداشت کرے یہ مال کا خرچ کرنا اللہ کے دربار میں کتنی پذیرائی کا باعث رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور صدقہ تو تصفر رب کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے دیتے صدقہ تمہارا اگر کوئی مریض ہے اسے شفا نہیں مل رہی ڈاکٹر ناکام ہو چکے ہیں جواب دے چکے ہیں تم اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ صدقہ دو اللہ رب العزت اس صدقے کے بدلے تمہارے مریضوں کو صحت دے دے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے المر فی کے صدقت ہی عمل بین العباد قیامت کے دن جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا بندہ اپنے صدقے کے سائے ترے ہوگا اللہ اس کے صدقے کو اس کے سر پہ سائے بار بنا دے گا کہ سورج کی شدت اس کی حدت اور اس کی تیزی سے اس بندے کی حفاظت کرے گا اور یہ سایہ قائم رہے گا کوئی دو گھنٹوں کے لیے نہیں دو چار دنوں کے لیے نہیں حتیٰ یقدا بین العباد ان پچاس ہزار سالوں میں مکمل طور پر جب تک پورے میدان محکر میں اللہ تعالیٰ تمام خلائق کے حساب سے فائر نہ ہو جائے اس وقت تک اسایا برقرار رہے یہ مسافر یہ مجاہد ہے یہ مثبت راستہ نیکیوں میں بندہ اپنے آپ میں تکلیفوں کا عادی بنا لے پھر دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے اجتناب کرے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو چھوڑنا جن کو چھوڑنے پر انسان کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی بس حرام مال ہے سودی پیسے کے ڈھیر لگے ہوئے سودی کاروبار سے لاکھوں اور کروڑوں کا پروفٹ آ رہا ہے اب اس کو چھوڑے کون اس کو چھوڑے لیکن بندہ پرواہ نہ کرے کہ یہ حرام ہے یہ سود اعلان جنگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک سود خور انسان جب قیامت کے دن آئے گا اللہ تعالیٰ اسے اسلحہ دے گا اسلحہ لے لو تمہارا تم سے میرا علاج ہے آؤ لڑو مجھ سے میرا مقابلہ کرو کیا اس کے پلے باقی بچے گا وہ کسی نعمت راحت یا آسودگی کا مستحق بن سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ جنگ کا چیلنج کرے گا اور جنگ کا اس کے خلاف اعلان کرے گا نبی السلام کا فرمایا لقمت من الربا اشد علی ثلاث من ثلاثین زیت سود کا ایک لقمہ تینتیس بار کے زنا پر بھاری رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سود کا سب سے چھوٹا شعبہ یہ ہے سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے اور سب سے چھوٹا ببال یہ ہے کہ جیسا کوئی شخص چوک میں کھڑے ہو کر اپنی ماں سے نکاح کرے میرے بھائی یہ قوم اجتماعی طور پر سودی معیشت میں ڈوبی ہوئی حکومتیں اعلان کر رہی ہیں کہ سود کے بغیر چارہ کار نہیں جو بینکاری نظام ہے اس کے بغیر ہماری معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی تبھی تو یہ آفات آ رہی ہیں زلزلے آ رہے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یہ گناہوں کی پاداش میں آتا ہے ربو کا تھا تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے جو مرض پہنچتا ہے وہ اجتماعی ہو یا انفرادی ہو وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ پاکستان ایک مملکت ہے جس کے استقلال کے موقع پر ایک میرا زبان زد تھا ہر عام و خاص پر کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ مقصد پورا ہوا یا حاصل ہوا اللہ نے آزادی دے دی ایک نعمت ہے آزادی اللہ تعالیٰ سے طلب کی گئی کس احساس پر لا الہ الا اللہ کی احساس پر کہ یہاں اللہ کی توحید خالص ہوگی توحید خالص آئی یہ گورنمنٹ تو خود ان جبوں اور کبوں درباروں اور مزاروں کی نگران پاکستان کی ساری وزارتیں خسارے میں لیکن کی وزارت نفے میں اتنی مزاروں کی آمدنی ہوتی اتنا یہ حرام مال نشانہ کیا جاتا ہے اور اللہ کا عذاب کیوں نہ ہے کچھ عرصہ تک ریڈیو اور ٹی وی پر ازانوں کی آواز گونجتی تھی چلے کوئی آواز سنتا اسے نماز کی توفیق میں سر آ سکتی تھی اس حکومت نے اس آواز کو بند کر دی اللہ کا عذاب کیوں نہ ہے اسکولوں میں جو مناہج ہیں جو سلیبس ہیں ان سے سورہ توبہ سورہ انفال حذف کر دی پورے نصاب سے کہ ان صورتوں سے ہمارے دوستوں کو تکلیف ہوتی وہ دوست کون ہے یہودی ناپاک اور نسارا خمیس انہیں تکلیف ہوتی ہے یہ جہادی صورت ہے سورہ توبہ سورہ انفال کا سارا مضمون جہادی احکام پر مشتمل جہاد کی فضائل پر مشتمل ان سے ہمارے دوستوں کو تکلیف ہوتی اللہ کا عذاب کیوں نہ ہے یہ غیر ملکی طلبہ جن سے ہمارے دینی مدارے مزین تھے ان طلبہ کو نکال دیا گیا کتنے منہجی لوگ کئی ایسے طلبہ ہم جانتے ہیں ہمارے طلبہ ہمارے اسٹوڈنٹ جنہوں نے یہاں پڑھا اور پڑھ کر اپنے علاقوں میں وہ ایک انجمن کی طرح کام کر ہیں وہ یہودیت عیسائیت کی تفنید میں محم اور محب سفر جامعات قائم کی مساجد قائم کی یہ سب یہاں کے پودے ہیں ان سب کو ایک اشارے سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا اکثر جا چکے ہیں ان مظلوموں کی آہ تم تک کیوں نہیں پہنچے گی یہ آہ کیوں نہیں پہنچے گی تو یہ ساری وہ مرسیتیں ہیں جو اجتماعی طور پر ہوئیں اور یہ ان آفات کو دعوت دیتی ہے ان عذابوں اور ابتداؤں کا پیش خیمہ ہے زلزلے آ گئے پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہوئی عبرت حاصل نہیں ہوئی جو ایک دینی اور ملی غیرت ہے وہ تو بالکل محفوظ ہو چکی غیر ملکی جو اس بات کے منتظر تھے ہمیں کشمیر میں اڈے ملے ٹھکانے ملے انہیں بڑی آسانی سے کشمیر میں داخل کر دیا گیا اونچی اونچی جگہوں پر اپنے مور سے لگا کر بیٹھے ریلیف کے نام ریلیف کیا ہے وہ قرضہ ہے اپنا مال تمہیں وہ بیچ رہے اس کا انہوں نے پرافٹ بھی لینا اور سود بھی لینا یہ ریلیف ہے چار پانچ سو نیٹو کے فوجی ہے اور ان کی حفاظت پر ہمارے سات ہزار فوجی معمور یہ چار سو فوجی ہماری مدد کے لیے آئے اور ان کی حفاظت کے لیے سات ہزار فوجیوں کے جتھا ماحول نہ کوئی عقل ہے نہ کوئی فراست ہے نہ کوئی غیرت ہے نہ کوئی دین ہے اب تک اس قوم نے ہوش کے نہ اللہ کے عذاب کیوں نہ ہے تو یہ معصیت ہے میرے دوست اور بھائیوں خواب انفرادی ہو خواب اجتماعی ہو یہ اللہ کے عذاب کو اور فتنوں کو دعوت دینے والی ہے تو مجاہدے کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ کوشش کریں گناہوں سے بغاوت اختیار کرنے کی گناہوں سے بچاؤ کی اور سیانت کی یعنی مجاہدہ ہے بات گنا بڑے لذیذ قصب حرام بڑا لذیذ گناہ ہے لیکن اس گناہ کو چھوڑ دے اللہ کے خوف کی بنا پر رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو گوشت حرام سے بنتا ہے اس گوشت کو جہنم کی آگ جو ہے وہ اس کی مستحق وہ گوشت جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کو جہنم میں جلایا جائے گا کب تک ہمیں معلوم نہیں رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کچھ نافرمان جہنم میں اتنی دیر رہیں گے جتنی اس پوری دنیا کی عمر پھر نکالے جائیں گے سمجھ اگر عذاب ہوا بھی تو پھر نکل آئیں گے پتہ نہیں ہے عذاب کتنی صدیاں ہم پر کھائیں گے کب تک اللہ جہنم میں ڈالے رکھے جتنی اس دنیا کی عمر ہے اتنی عمر جہنم میں ان کو رکھا جائے گا جلایا جائے گا پھر نکالا جائے گا تو کے خلاف بغاوت ہو وکالت فَإِنَّ مقام هِيَ فنت جنت اس کا ٹھکانہ ہے جس کے دل میں مقام رب کا خوف آ جائے جس خوف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمام نفسانی خواہشات سے بات آ جائے اپنے اوپر نافذ کر لے کس چیز کو اللہ کی شریعت کو اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کو اللہ کے پیغمبر کے دین کو جس کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں عافیت ملے گی سلامتی ملے گی امن و سکون ملے گا اللہ کی رضا ملے گی اور قیامت کے دن جنت اللہ کی محبت یہ تمام چیزیں حاصل ہو جائیں گی یہ مجاہدے کی دوسری صورت کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گناہوں کا ببال بڑا ہولناک ہے بعض اوقات ایک گناہ بندے کے عذاب کا باعث بن سکتا ہے کتب حدیث میں مثالیں موجود ہیں وہ عورت جہنم میں کیوں گئی ایک گناہ کی بنا پر بلی کو باندھ دیا نہ کھلایا نہ پلایا نہ آزاد کیا وہ بھوک سے مر گئی اللہ نے جہنم میں ڈال دیا آدم جنت سے کیوں نکلے صرف ایک دانا چکھ لینے کی بنا پر گناہوں کو چکھا جنت سے نکال دیا گیا وہ حاجی جو حج کرنے گیا تھا اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے جہنم میں کھڑا ہے اب بھی کھڑا ہے اور قیامت تک کھڑا رہے گا کیوں وہ حاجیوں کی اس لاٹھی کے ساتھ چوری کیا کرتا اسے یہ بری لت لگ گئی کسی کا سامان دیکھتا کوشش کرتا لاٹھی میں اٹک جائے اور اس طرح کسیٹ کر لے دیکھ لیا تو وہ کہتا کہ بھائی مجھے پتا نہیں تھا لاٹھی میں اٹک گیا اور کسی نے نہ دیکھا تو کسیٹ کر نہیں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا اسی لاٹھی پر ٹیک لگائے جہنم میں کھڑا ہے اس کا حج بھی برباد اس کا سفر بھی برباد تو ایک گناہ بعض اوقات بندے کی آخرت کو تباہ کر دیتا بندے کو تباہ کر دیتا چاہے وہ گناہ ظاہر ہو یہ بادری گنا ہو کو معمولی مت سمجھو ہم لوگ ریا کاری کے خوگر ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ظاہر سمجھ جائے باطن کس کو نظر آ رہا ہے اس کی اصلاح پر توجہ نہیں حالانکہ باطن میں بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ ایک ایک گناہ بندے کی آخرت کو تباہ و برباد کر سکتا جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایاکم الحسد حسد سے بچو یہ حسد باطنی گناہ ہے الْحَسَنَاتِ الحسد یا خود الْحَتَبِ اس لیے کہ حسد تمہاری نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے لکڑی موجود ہے ایندھن موجود ہے آگ لگی ایندھن راک ہو گیا فرمایا کہ حسد تمہارے اعمال کو نیکیوں کو نمازوں کو روزوں کو صدقات کو عمروں کو راک کا دھیر بنا دیا اس پر کوئی توجہ نہیں ایک گنا ہے یہ ایک گنا بندے کی بربادی کا پیدا رسول اللہ کا فرمان مطمن اکثر بدگمانی سے بچو یہ دل میں بدگمانی کسی کے بارے برا سوچنا بدگمانیاں پیدا کر لینا فرمایا کہ اکثر الحدیث ہے کہ بدگمانی جو ہے یہ سب سے جھوٹ بڑا جھوٹ ہے سب سے بڑا جھوٹ جو عام جھوٹ ہے اس کا وبال یہ ہے کہ لعنت اللہ القادمی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت جو عام جھوٹ ہے اس کا وبال یہ ہے کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے حتیٰ عند اللہ کذاب حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے لیکن یہ تو اکثر الحدیث ہے سب سے بڑا جھوٹ کفابل مرے کدے بن حد سب کل سمے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہ ایک ہی عمل کافی ہے کہ جو سنے اس پر یقین کر لے اور اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دے فرمایا کہ اس کے جھوٹا اور قادر ہونے کے لیے یہی کافی تو یہ باطنی گناہ دیکھیں ایک ایک گناہ بندے کے لیے کس طرح تباہ کن ہے اور برباد کن ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لنگت خل جنت ممکان فی قلبہ مفقال حبت خطر من القبر جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا یہ دل کا گناہ یہ نہیں گناہ ہے کبر اپنی بڑائی کا شکار ہو جانا تکبر کرنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اونچا سمجھنا فرمایا کہ جس شخص میں یہ کیفیت ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی جنت میں داخل نہیں ہو سکے اور فرمایا کہ تکبر دو چیزوں کا نام القبر بدر الحق بحمد الناس تکبر جو ہے وہ یہ ہے کہ حق واضح ہو جائے سچائی واضح ہو جائے اور اس کا انکار کر اس کو قبول نہ کرے الناس لوگوں کو دھتکارے لوگوں کو حقیر سمجھے میرا خاندان اونچا تیرا نیچا میرے پاس ہنر ہے فن ہے علم ہے دولت ہے تیرے پاس نہیں ہے کسی بھی بنا پر اپنی بڑائی کا شکار ہو جائے فرمایا کہ یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی جنت کا داخلہ تو دور کی بات ہے اسے جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی حالانکہ جنت کی خوشبو ستر سال کی دوری سے محسوس ہوگی یہ مجاہدہ بندہ ان گناہوں کا گلا گھونٹ دے اپنے باطن پر توجہ دے اپنے ظاہر پر توجہ دے ان معصیتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے کہ ایک ایک معصیت ہولناک ہے ایک ایک گناہ تباہ کن ہاں تو فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے اپنے نفس کو آمادہ حفاظت کرے اور اپنے نفس کو گناہوں سے باغی بنائے گناہوں سے اجتناب اور نیکیوں کی رغبت اس راہ میں تکلیفیں آئیں مشقتیں آئیں مشاکل آئیں ان سب کو برداشت کرے یہ سوچ کر کہ یہ راستہ اللہ کی رضا کا ہے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے تو لوگوں نے جانوں کی قربانی دے دی گلے کٹوا دیے اپنے آپ کو سنسار کروانا منظور کر لیا کہ پتھر مار مار کے ختم کر دو جیسے حدیثوں میں واقعات موجود ہیں تاکہ میرا پرور راضی رادی ہو جائے تو اس کے لیے ان راہوں کو اختیار کرنا ان راہوں پر چلنا مشقتوں کو برداشت کرنا اللہ اس کے رسول کی ہدایت میں یہ مجاہدہ جس کو ہم نے اختیار کرنا ہے جنت بڑی مہنگی ہے اللہ کا سودا بہت قیمتی ہے یہ ایسی حاصل نہیں ہوگا اس کے لیے محنت چاہیے عمل چاہیے جد و جہد چاہیے امال صالحہ پر مطالعہ چاہیے تسلسل چاہیے اور اور برائیوں سے اجتناب چاہیے برائیوں سے بغاوت چاہیے تاکہ اللہ رب العزت کی رضا کا راستہ حاصل ہو جائے اقول اخوری حاضر